قرہ بن خالد نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث سنائی انہوں نے کہا قیس بن عباد نے کہا میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا جس میں حضرت سعد بن مالک اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو لوگوں نے کہا یہ اہل جنت میں سے ایک شخص ہے میں اٹھا اور ان سے کہا آپ کے متعلق لوگ اس اس طرح کہہ رہے تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ انہیں زیبہ نہیں کہ وہ ایسی بات کہیں جس کا انہیں پوری طرح علم نہ ہو میں نے خام میں دیکھا کہ ایک ستون جو ایک سرسب باغ کے اندر لا کر اس میں نصب کیا گیا تھا اس کی چوٹی پر ایک حلقہ تھا اور اس کے نیچے ایک منصف منصف تھا اور ہوتا ہے مجھ سے کہا کیا اس پر چڑھ جاؤ میں اس پر چڑھ گیا یہاں تک کہ حلقے کو پکڑ لیا پھر میں نے یقاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کی موت آئے گی تو اس نے عروہ وسقہ یعنی ایمان کا مضبوط حلقہ تھام رکھا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار تین سو بیاسی